موسا بن اقوا نے بیان کیا ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام سالم ابی نظر نے سالم ان کے منشی تھے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جس میں لڑائی بھی ہوئی تھی سورج کے ڈھلنے تک جنگ شروع نہیں کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو پینسٹھ